سیدنا کعب بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ جو اصحاب ثقیفہ میں سے تھے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے حدیث نمبر اڑتیس سو سینتیس احمد